یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے خصوصی ہدایتیں ہیں اور رحمت ہے اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں